وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عورت کی آواز بھی عورت ہی ہے لہٰذا کسی مرد کو عورت کی آواز میں نعت پاک سننا جائز نہیں ہے اور نہ ہی کسی عورت کا اتنی بلند آواز سے نعت پاک پڑھنا جائز ہے کہ مرد سنے یہ دونوں ہی چیزیں جائز جائز نہیں ہیں